ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ تو صحیح اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس نہر میں ہر دن پانچ بار نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل رہے گا صحابہ نے کہا اس کے جسم پر تھوڑا بھی میل نہیں رہے گا آپ نے فرمایا یہی مثال ہے پانچوں نمازوں کی ان نمازوں کی برکت سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اڑسٹھ یہ حدیث صحیح ہے